اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑی جائیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نیس نہ ہم چاہتے تو اس ہم بھی کہہ دیتے یہ تو ناؤ مگر اگلوں کے قصی